صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بقا من خشیت اللہ جو شخص اللہ رب العزت کے خوف خشیت کی وجہ سے رو پڑا حرم اللہ علیہ النار اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں اس میں انار سے مراد جہنم کی آگ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم اور سخت ہے چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا نارکم کمہاج ہی احدا و سب من نار جہنم یہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا اکترواں حصہ ہے تو اگر دنیا کی آگ بھی ہمارے جسموں کو جلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شولہ سورج ابھرنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور ایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہوگا تو وہ انسان بھی جل کر خاک ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر دو زخیوں کو جو پسینہ آئے گا اگر ان اس پسینے میں سے ایک قطرہ عہد پہاڑ کے اوپر ڈالیں تو وہ بھی پگھل جائے دو زخ کی آگ اور دنیا کی آگ میں کچھ فرق ہے ایک فرق تو یہ کہ دنیا کی آگ ہر نیک اور بد کو جلاتی ہے عام دستور یہی ہے چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے آگ نے ان کو جلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان انگارہ رکھنے کی وجہ سے جل گئی تھی عام دستور یہی ہے ہاں جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تو نہیں جلاتی جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قلنا یا نا رکونی مگر یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی عام سنت مبارکہ یہی کہ آگ جلاتی ہے نیک آدمی کو بھی جلائے گی برے کو بھی جلائے گی لیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گناہ گاروں کو جلائے گی اور نیکوں کو وہ کچھ نہیں کہے گی دنیا کی آگ پانی سے بج جاتی ہے جبکہ جہنم کی آگ گناہ گار مومن کی آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو سے بج جاتی ہے مومن کا نور ایمان جہنم کی آگ کو جلا جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے اس لیے جب مومن پل سے سے گزریں گے تو جہنم پکار اٹھے گی یا مومن اے مومن جلدی کر تو ان نور اکت ناری تیرے ایمان کے نور نے تو میری آگ کو بھی بجھا ڈالا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھے اللہ اجر نام تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں تاہم جہنم کا ڈر اللہ تعالی کا ڈر وہ ہر وقت مومن کے دل میں ہونا چاہیے یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک احمد اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دو آدمی ہیں ایک مجاہد تھا جو شہید ہو گیا اور دوسرا اللہ تعالی سے ڈرنے والا تو دونوں میں سے آپ کے نزدیک افضل کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا میرے نزدیک زیادہ فضیلت سکتا ہے اس لیے عالم فرماتے ہیں یا عالم الذین آمنو اے ایمان والو اہلی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمیں حکم عطا فرما دیا گیا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ایک جگہ فرمایا تھا انارلو میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ ڈراتا ہوں اور قرآن مجید میں ایک جگہ ہے لہم من پو کے ہم النار ومن تح ظلل جہنمی جہنم میں ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی آگ کی تہیں ہوں گی ان کے نیچے بھی آگ کی تہیں ہوں گی اسی لیے اس کو نذیر البشر کہا گیا بٹرانے والی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سنواتے ہیں ان نہ احدل یہ بہت بڑی چیز ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے زیادہ کسی خوفناک چیز سے بندوں کو نہیں ڈرایا اور یہ جہنم ایسی کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئی میکا علیہ السلام اس دن سے کبھی بھی نہیں ہنسے نبی علیہ السلام اسلام پر تشریف لے گئے تو آپ نے سب فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا استقبال کیا اور ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آئے ایک فرشتہ ایسا تھا کہ اس نے سلام تو کیا مگر چہرے کے اوپر بالکل اجنبیت تھی بالکل اجنبیت تھی تو نبی علیہ السلام اسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل ہر فرشتے نے سلام کیا اور اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی شگفتگی دیکھی یہ کون ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر اتنی عجدیج ہے ذرا مسکراہٹ نظر نہیں آئی کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ مالک کا دروغہ یہ جہنم کا دروغہ مالک فرشتہ ہے اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہیں ہے ایسا سخت طبیعت اللہ تعالی نے اس کو بنا دیا ہے اسی لیے وہ جو لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی فرمایا برجو نہ رحمت اللہ و خاف نہ وہ بندے جو اللہ تعالی کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ایک جگہ فرمایا مشفقون اس لیے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو دنیا میں عذاب الہی سے ڈرنے والے ہوں گے اور وہ جنت میں جا کر کہیں گے ایک دوسرے کو انا کنہ قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا عذاب وقان جہنم کی آگ ایسی ہے ذرا توجہ سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے اس آگ سے قرآن عظیم الشان سنیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب ولا تج مع اللہ اللہ آخرا فتلقى القافی جہنم ملوم مدھورا اللہ اکبر ہمارے عکاد جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا تو کئی تو روتے تھے اور کئی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں اللہ اکبر ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہے ہماری کیا اوقات ہے تو ہمیں واقعی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے عذاب دینے والی اس جگہ جہنم سے ڈرنا چاہیے نبی اسلام نے شاد فرمایا لوگوں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شمع جلائے تو پتنگے اس شمع کے طرف بھاگتے ہیں تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی ڈرایا ہے فرشتوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرایا وَمَنْ يَقُلْ منہم انی إِلَاهُمْ من دُونِي فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ جہنم کزال الظَّالِمِينَ کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزت کی آگ میں ڈال دیں گے تو یہ خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے محبت الہی کی کوئی انتہا نہیں خوف خدا کی انتہا ہے خوف خدا کی انتہا کہ جس سے گناہوں سے بندہ بچ جائے اتنا خوف کافی ہے مگر محبت کا کوئی حد نہیں جتنا بندہ اللہ کی محبت میں بڑھ سکتا ہے اتنا اس کو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو خوف خدا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے تبھی تو اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے مفترین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمان میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشاد فرمایا ولیمن خوف مقام اور ربی ہی جنتان کہ ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں اور آگے فرما دیا پب اعلیٰ ربی کمات کا دیوان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف جو بندے کو گناہوں سے بچا لے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی چنانچہ فضیل بن عاد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا نام تھا علی علی بن فضیل ان کی تو حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورت القاریہ پڑھ دیتا تھا تو وہ سورت کے درمیان ہی بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ مجھے اپنی زندگی میں یہ سورت مکمل سننے کی توفیق عطا فرما دے قاری پڑھنا شروع کرتا تھا ان پر بے ہوش ہو جاتے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے اس لیے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گلی میں سے گزرے جہاں لوہار کی بٹی تھی تو لوہار کی بٹی پر نظر پڑی تو یہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے لوہار کی بٹی کو دیکھ کر ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس بٹی کی آگ میں لوہے کو گرم کریں تو لوہا پگل جاتا ہے جب بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا اسی روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اس کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے اور وہ جوتے اتنے گرم ہوں گے کہ اس بندے کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا جوتے اس کے آگ کے ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا چنانچہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اس جہنم کے تذکرے کو سن کر اللہ تعالی کے محبوب اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا اللہ کے محبوب اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا دوسرا لفظ ہے اس حدیث میں خشیت اللہ جو رویا اللہ تعالی کی خشیت سے امام راغب فہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات میں لکھتے ہیں الخشو ادرا کہ یہ خشوع تجرو کا دوسرا نام ہے گڑ گڑانے کا ڈرنے کا دوسرا نام ہے اکثر امن فیما یو جدو و جوار اور یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو کچھ انسان کے آزاد پر پایا جاتا ہے چناتی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے آگ جلائے تو دھواں نکلنا ضروری ہے دھوئیں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے درخت لگائے تو پھل اس کی پہچان ہوتی ہے اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو اس کے آزاد کے دیکھنے سے ہی اس کے دل کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے ایسا بندہ کبھی تو روتا ہے کبھی تڑپتا ہے کبھی اللہ کے ڈر سے خوف سے کانپتا ہے اور کبھی آہیں بھرتے ہیں اللہ کی یاد میں کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغا نہ ہو کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغا نہ ہو ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو تو دل جلوں کی زبان پہ تو پھر آہیں ہوں گی صحیح آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو ہو آگ تو موقوف دھواں ہو نہیں سکتا چنانچہ قرآن مجید کی آیت علم یادین امن ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ اس کی آیت میں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا یقون مؤمنا فی الحقیقہ الا ما خشوع القلب کہ مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو جب تک اس کے دل میں خوشبو نہ ہو چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شعر و من ہو جلود اللہ دینا یکشون ربا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات آزا کے اندر سکون ہونا تمانیت کا ہونا اس کو بھی خشیت کہا گیا اور کئی مرتبہ بندہ تڑپتا ہے کئی مرتبہ بندہ آہیں بھرتا ہے اور کئی مرتبہ بندہ رو پڑتا ہے یہ سب کی سب اس خوشبو کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نماز میں دیکھا جائے گا تو خوشبو کا مطلب تمانیت آزا لیا جائے گا جیسے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا لو خشا قلب حاضا اگر اس بندے کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے آزاد کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تو نماز میں خوشو کہیں گے کہ آزاد کے اندر جماؤ ٹھہراؤ ہو ذکر کی حالت میں بندے کا خوشبو کیا کہ اس کے اوپر گڑ گڑانے کی کیفیت تاری ہو اس کے اوپر رونے کی کیفیت ہو اور وہ اللہ تعالی کے سامنے ڈرنے کانپنے لگے اس کو خوشو کہتے ہیں تو انسان ہے پھر ڈر کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں محبت کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے سینا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم اللہ حلیم کہ میرے ابراہیم تو بڑے حلیم تھے اور آہیں بھرنے والے تھے واہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والا چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے الواح الخاش المتضر اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں خوشو ہو اور جس کے دل میں خزو ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آہ نکلتی ہے نا تو وہ پھر آواز سے نکلتی ہے آ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے چناچی ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر اداما کم تو ارحل تو رجل الحزینی کہ جب میں رات کو اپنی اونٹنی کو باندھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ درد ناک مرد کی طرح یہ غم ناک مرد کی طرح اس وقت آہیں بھرتی ہے یعنی اونٹنی آواز نکالتی ہے جیسے بندے کی آہ ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے خاموش رہ خاموش رہ کے دل کا نکلتا نہیں غبار اے اندلیب بول دہائی خدا کی ہے تڑپنا تل ملانا ہجر میں رو رو کے مر جانا ہے شیوا عاشقی میں یہ مریضان محبت کا ایک شاعر نے کہا فرت غم نے کیا سد چاک میرا دامن ضبط آسماں تک گئی آواز میرے نالوں کی تو جب بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں روتا ہے تو صاف دہ رہے کہ پھر اس کی منہ سے آہیں نکلتی ہیں اللہ رب العزت کے ڈر میں وہ کانپ رہا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا مم بکا جو رویا ذرا اس رونے کی تفصیل بھی سن لیجیے حدیث میں حدیث میں ہے کہ چار آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں ان میں سے ایک آئین بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ تعالی کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی وہ آنکھ جو اللہ تعالی کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں عربی میں عین کا لفظ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چشم کے لیے اور عین کا لفظ چشمہ کے لیے بھی جاری ہوتا ہے سلسویلا تو چشم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور چشمہ کے لیے بھی ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے ایسے مومن کی چشم آنسو کے بغیر بیکار ہوتی ہے لیکن چشمہ سے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے اور چشم کے پانی سے آخرت کا باغ لگ جاتا ہے چشمہ کے پانی کی فصل پانی ہوتی ہے لیکن چشم کے پانی سے جو فصل آخرت کی لگتی ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے چشمہ کے پانی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کی غلازت دور ہوتی ہے چشم چشمہ کے پانی سے ظاہر کا وضو انسان کر لیتا ہے اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کا وضو ہو جاتا ہے لیکن چشمے کا پانی میزان میں نہیں تولا جائے گا مگر انسان کی چشم سے نکلا ہوا پانی قیامت کے دن میزان میں بھی تولا جائے گا بلکہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میزان میں ہر چیز کا وزن ہو سکے گا حدیث پاک سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں میزان میں ہر چیز کا وزن ہو سکے گا مومن گناہ گار کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اتنے وزنی ہوں گے کہ میزان میں اس کا حساب بھی کرنا مشکل ہو جائے گا چنانچہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا تذرعو ڈرو وبکو اور رویا کرو فَإِنَّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ وَالنَّجُومِ يَبْكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ زمین آسمان سورت چاند اور ستارے سب کے سب اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں اس لیے فرمایا اگر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس کس امتحان سے گزرنا ہے یعنی پل سے رات کے اوپر سے گزرنا ہے فلید حقوق کلیلا ولیب کو کثیرا تم ہنسو تھوڑا اور تم رویا زیادہ کرو اس لیے میں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے ان معاملات کو سوچیں گناہوں کو سوچیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافیاں مانگیں اے بکری کے مردہ سر کی طرح دانت نکالنے والے تجھے رونے کی لذت کا کیا پتا جب شمع کی طرح آنسو بہائے گا تو اپنے دل کے گھر کو روشن پائے گا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں سب سے پہلی قسم مصیبت کے اوپر رونا کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو فطرتن بندہ رو پڑتا ہے جیسے طالب علم فیل ہو گیا روئے گا رزلٹ نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو روتا دیکھا کسی کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو جائے بے اختیار آنسو آتے ہیں تو مصیبت کے اوپر رونا یہ انسان کی فطرت ہے ایک ہے کسی کے فراق میں رونا کسی کی جدائی میں رونا جیسے نبی علیہ السلاط اسلام کے بیٹے سیدنا ابراہیم فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام ان کو جنت بقی میں دفن فرما رہے تھے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے تو صحابی نے دیکھا تو حیران اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا العین تدماؤ القلب مغموم والعین دل مغمو روتی ہے وہ بفراقی بھی فراق ابراہیم لمحدون اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر غمگین ہیں تو فطری چیز ہے ماں باپ فوت ہوں اولاد روتی ہے اولاد فوت ہو ماں باپ روتی ہے جس ماں کا بچہ فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرفی یا کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دکھ اور درد کی وجہ سے غم کی وجہ سے خود رو رہی ہوتی ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے کتنی محبت ہوتی ہے نا باپ کو بیٹے سے اتنا روئے اتنا روئے کہ وب یدت آئی نا منل خود نے بہوا کبھی رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی بنا چلی گئی رو رو کر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دل تو ہونا چاہیے کہ بندہ اس غم کو برداشت کر سکے مگر یعقوب علیہ السلام کا رونا دو وجہ سے تھا ایک رونا اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے جنتی حسن کا نمونہ دیا اور جنتی حسن سے جدا ہونے کی وجہ سے وہ رویا کرتے تھے اس لیے تو دیکھنے والیوں نے کہا تھا وہ ہاضا بشرا انہذا اللہ ملک ان قریب تو وہ دنیا کا حسن نہیں تھا وہ جنتی حسن کا نمونہ تھا اور دوسرا یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے روتے تھے کہ بچپن میں میرا بچہ جدا ہو گیا اس کو صحیح ایمان کی تلقین بھی نہیں کر سکے معلوم نہیں وہ کس حال میں میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا اس وجہ سے روتے تھے اس لیے جب خوشخبری دینے والے نے آ کر بتایا نا کہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے پہلی بات پوچھی کہ تو نے ان کو کس دین پر پایا تو نے ان کو کس دین پر پایا اس نے کہا کہ میں نے ان کو دین اسلام پر پایا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے الان سمت سمت نعمت ربی کہ میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی کہ میرا بیٹا بھی سلامت ہے اس کا دین بھی سلامت ہے تو آخ میں روتے ہیں ساوک رام نبی علیہ السلام کے آخ میں رویا کرتے تھے صحابہ رام نبی علیہ اسلام کی یاد میں اور فراق میں روتے تھے چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ اللہ اسلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے تو یہاں محبوب کا دیدار ہوتا تھا میں مسجد نبی میں اذان دیتا تھا اب میں اگر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا چنانچہ انہوں نے ملک شام میں ہجرت فرما لی پھر اس کے بعد انہوں نے اذان نہیں کہی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف دو مرتبہ اذان دی ایک اذان تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر لانو کے زمانے میں اس وقت صحابہ کا دل مچل اٹھا اور صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ بلال لانو سے کہیے یہ اصلاح کے محبوب کے مزدن تھے آج ذرا یاد تازہ ہو جائے اور بیت المقدس میں ان کی بھی اذان ہو جائے تو بلاد نامہ نے پہلے تو انکار فرمایا جب امیر المومنین نے حکم دیا اب انکار کی گنجائش نہیں تھی تو ایک تو انہوں نے قبل اول میں اذان دی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ایک مرتبہ شام میں رات کو سوئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام اسلام کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ بلال کتنی بے وفائی ہے اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمیں ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے تو بس اس خواب کو آتے ہی اٹھ بیٹھے اپنی بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو اور میں اب مدینے جا رہا ہوں چنانچہ شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اب جب مدینہ طیبہ میں آئے تو نماز کا وقت بھی تھا صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنیں محبوب کی یاد تازہ ہو انہوں نے انکار فرما دیا چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں شہزادوں نے آ کر اپنی تمنا ظاہر کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے نانا کے دور کی اذان سنیں اب شہزادوں کی خواہش تمنا ایسی تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے چنانچہ کہنے لگے اچھا میں اذان دیتا ہوں بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی اب اچانک جب مدینہ میں صحابہ نے بلال کی آواز سنی جس آواز کو وہ دور نبی میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل میں نبی اسلام کی یاد تازہ ہو گئی صحابہ کرام تو مرغ نیم بسمل کی طرح رونے لگ گئے ایک آواز بلند ہوئی حدیث پاک کا مفہوم کہ مدینہ کی عورتیں وہ بھی اپنے گھروں سے چادریں سر پہ کر کے مدینے مسجد نبی کی طرف بھاگی اور اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ جب عورتیں بھی رو رہی تھیں مرد بھی رو رہے تھے ایک چھوٹے بچے نے جو ماں کے کندھے پہ تھا اس نے بلال ناموں کو دیکھا تو اپنی امی سے پوچھنے لگا امی بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے ہیں امی بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے کہتے ہیں کہ حضرت بلال لانو جب پہنچے اشد ان محمد رسول اللہ فلم در علیہ فساکت علیہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے نبی علیہ السلام کی محبت میں بے قرار ہو کر نیچے گر گئے وشوکن وسطال کا بکاؤ اہل المدینہ من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار کی مدینے میں اتنی آوازیں بلند ہوئی حرج کو من خدور ہننا حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنے چادریں لے کر پردے کر کے گھروں سے نکل کے مسجد میں آزان سننے کے لیے آ گئیں شوقن صلی اللہ علیہ وسلم اب خشک ملا کو کیا پتا کہ یہ رونا کیا چیز ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں نا جس کے دل میں لگی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت میں رونا کیا چیز ہوتی ہے تو ایک رونے کی قسم کسی کے فراق میں رونا رونے کی تیسری قسم تلاوت قرآن میں رونا جو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے والے قرآن مجید کے معانی کو جاننے والے وہ جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھتے ہیں تو کچھ جگہوں پر جا کر پھر وہ بے اختیار رویا کرتے ہیں چنانچہ حدیث پاک ہے توجہ سے سنیے کہ تلاوت قرآن کے وقت جو شخص رویا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں اس لیے حضرت بکر صدیق لانو فرماتے تھے فعلم تبکو فتباکو جب تم عذاب کی آیتوں کو پڑھو اگر رو نہ سکو تو تم رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو کیا پتا اللہ کو تمہارا بہروف ہی پسند آ جائے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت صحابہ کرام کی حالت تھی فکثیر منہم من کا بات تو ایسے تھے کہ جن پر جھر جھری تاری ہو جاتی تھی وہ منہ مم بکا بعد ایسے تھے جو قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑھتے تھے ومن ہم من غشیا علی اور بعض ایسے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے ومن ہم مم ماتی اور بعد ایسے تھے اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی روح نکل جایا کرتی تھی چنانچہ نبی علیہ صاحب اسلام ایک مرتبہ تحجد پڑھ رہے تھے اور آپ کو پیچھے پتہ نہیں تھا ایک صحابی آئے اور خاموشی سے آ کر انہوں نے پیچھے نماز شروع کر دی عمران لان صحابی کا نام نبی علیہ السلام نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جہنم کے بارے میں ان ان لدینا کالم و و جہیم تامن علیما وہ صحابی پیچھے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی جہنم کی ہتکڑیوں کے بارے میں بیڑیوں کے بارے میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا چنانچہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچے فلنس الدین الم ولنس المرسلین حدیث پاک میں آتے اللہ کے محبوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے چنات سینا صدیق کے فلانو جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی روتے تھے اس لیے جب آخری دنوں میں امام کس کو بنایا جائے اس کے بارے میں صدیق رانا سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ میرے ابو کو امامت کے لیے نہ کہیں ان ابا بکر ادا کام فی مقام کا لم یسم سو انل بکا کہ جب میرے والد آپ کے مسلح پر کھڑے ہوں گے اتنا روئیں گے لوگ ان کی تلاوت بھی نہیں سن سکیں گے چنانچہ عبداللہ ابن شداد ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد میں فجر کی نماز پڑھی عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور میں آخری صفوں میں تھا فرماتے ہیں سمے تو نشیج عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وانا انفی آخری یک راؤ ان نما اشکو بستی و وحدنی اللہ کہ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی ان نما اشکو بستی و وحدنی اللہ تو اس وقت پڑھتے پڑھتے اتنا وہ روئے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان کے رونے کی آواز آ رہی کوئی ہم نے بھی کبھی ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ہم روئے ہوں اللہ کی یاد میں روئے ہوں اس لیے امام شاف نے ایک دفعہ سنی ہاضا یوم لا لا ولا ہاذا فیاون تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت کو سن کر بے ہوش ہو گئے تھے علی بن فضیر رحمت اللہ علیہ نے آیت سنی یوم یقوم الناس لرب العالمین اس آیت کو پڑھ کر وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے سعید عاش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھتی رہی وَبَدَالَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور پڑھ پڑھ کر روتی رہی تھی چنانچہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے تراوی کی نماز میں جب آیت سنی لئن شئنا لنذهبن اوحینا الی تو اس آیت کو پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر تراوی کی نماز میں نیچے گر گئے میرے دوستو ہم نے ایسے اللہ والوں کو کہاں دیکھا کہ جن کے دل میں اتنا خوشی ہوتا تھا ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں آئے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے آج ہمیں شیر سن کے رونا آ جاتا ہے شاعروں کے اشعار سن کے رونا آ جاتا ہے اللہ کا قرآن سن کے رونا نہیں آتا اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا وہ مخلوق کے کلام کو سن کر روئے گا اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق غالب ہوگا وہ قرآن اور محبوب کے فرمان کو سن کر روئے گا چنانچہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے رسول کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جب وہ سنتے تھے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی فصل باری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے لکھا ہے یق تحب البکاؤ کرا آتی کہ جب کراط کی جائے قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے قرآن پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے وہ طریق و تحصیل ہی اور اس رونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں حزن اور خوف کو حاضر کرے اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ تو پھر اس سے بڑی بندے پر اور مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی ایک چوتھی قسم کا رونا ہے جس کو کہتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے رونا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے توجہ سے سنیے اب آج اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہے حدیث پاک میں آیا من تذکر خطایا ہو جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا وہ بکا ہو اور اس کی آنکھیں رو پڑی رضی منہ اللہ تو معبود اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بھول پر تین سو سال تک روتے رہے حضرت داود علیہ السلام چالیس سال تک روئے ہمارے اکابرین اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے حسن بصیر احمد اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ روتے تھے آنسو زمین پر گرنے لگ جاتے تھے اتنے آنسو زمین پر گرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی کی وجہ سے گھاس اگایا کرتی تھی راویہ بسری اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات میں رونے لگی تو اپنے آنسو زمین پر پھینکنے لگی جب مناجات کر کے اٹھی تو آنے والے بندے نے آ کر پوچھا کہ آپ نے اس جگہ پر وضو کیوں کیا پانی اتنا تھا آنسو کا کہ دیکھنے والے نے اس کو وضو کا پانی سمجھا وہ کہنے لگی یہ تو رونے کے آنسو یہ تو آنسو کا پانی ہے وہ کہنے لگے میں نے آنسو کا پانی کبھی بہتا ہوا تو نہیں دیکھا ان کا آنسو کا پانی چل رہا تھا اللہ اکبر اس لیے ایک مرتبہ ان کو کسی نے کھانے کے لیے روسٹ کیا ہوا مرغا پیش کیا تو رابعہ بچی رونے لگ گئی اس نے کہا ماں اس میں رونے کی بات کیا ہے کہنے لگی رونے کی بات یہ ہے کہ اس مرغے کو پہلے دبا کر کے جان نکالی گئی پھر آگ میں بھونا گیا اگر رابعہ کو قیامت کے دن معافی نہ ملی تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمائیں گے ایک پانچویں قسم ہے آخری قسم اس کو کہتے ہیں عشق الہی میں رونا محبت الہی میں رونا چنانچہ حدیث پاک میں آتے مم بکا بےتیا کل مولا فہو جنت الماوا جو انسان اللہ کی یاد میں محبت میں روتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت ماں عطا فرما حضرت موسیٰ علیہ علی اسلام کو لن ترانی کا جب خطاب ہوا تھا کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی اسلام میرے پاس آرام فرما رہے تھے اچانک میں نے اپنے رخسار پر کوئی گرم چیز محسوس کی جب ہاتھ لگایا تو پانی تو میں اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں کے جو گرم گرم آنسو تھے وہ میرے رخسار پہ پڑ رہے تھے تو کہتی ہیں کہ میں نے اٹھتے ہی پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا حفصہ سن نہیں رہی تمہارا بھائی تحجد میں کیا پڑھ رہا ہے فرماتی ہیں تب میں نے دھیان دیا عبداللہ ابن عمر میرے بھائی سات والے کمرے میں تحجد پڑھ رہے تھے اور تحجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تھے کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہ جائیں گے تو محبوب نے یہ آیت سنی تو دل اللہ کی یاد میں اتنا تڑپ اٹھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا رونے لگے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما گا تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا آقا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں میں نے کہا آقا آپ جنت کی یاد میں رو رہے ہیں فرمایا نہیں میں نے پوچھا جہنم آپ سے رو رہے ہیں فرمانے لگے نہیں میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آخر کیوں رو رہے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہفتہ انا مشتاقن و بھی اشتیاقن میں اللہ کا مشتاق ہوں اور اس وقت میرے دل میں شوق بڑھ گیا اللہ کی ملاقات کا جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں آنسو نہ ہو تو محبت کی قیمت ہی پھر کیا رہ جاتی ہے اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت میں روئے تو فقال اللہ الہ محاذ البکا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام یہ رونا کیا ہے اشوکن الجنا کیا جنت کی یاد میں رو رہے ہیں ام خوفن من النار یا آگ کے خوف سے رو رہے ہیں فقال اللہ یا رب فرمانے لگے اے رب ایسا نہیں ولاکن شوقن الا لکھا بلکہ میں آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں اللہ علیہ اللہ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی ذالکا فنی لکا لکھائی یا شعیب لذالک اے شعیب میری محبت میں رونے کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن میرے ملاقات کی بشارت نصیب ہو جائے تو جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت میں روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمائیں گے اس لیے آج کی یہ بڑی رات ہے ہمیں چاہیے ہم ایک تو اپنے گناہوں کو رات کر کے روئیں معلوم نہیں کیسی کیسی خطائیں کی آج جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور اللہ تعالی سے معافی طلب کرنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے آج کی اس بابرکت رات میں جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دیجیے اور دوسرا اللہ رب العزت کی محبت میں کہ اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں یہ للت القدر ہے اس میں آپ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اے پرمدگار ایک رحمت سے ہمارے نصیب کا بھی فیصلہ اچھا کر دیجئے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عاشقوں میں کھڑا فرما لیجیے اپنے چاہنے والوں میں کھڑا کر لیجئے آج اللہ کی محبت میں جو بندہ روئے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی سکوں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا نہیں کھڑا کیا جائے گا ہمارے حضرات دو باتیں کیا کرتے تھے اور دونوں باتیں بڑی عجیب ہیں ایک بات تو یہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور کفار سے تم دشمنی رکھو تو اے اللہ ہم نے تیری وجہ سے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ اب ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھا نہ فرما دینا جب ہم نے آپ کی خاطر ان سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا اے اللہ آپ کیسے پسند فرمائیں گے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھا فرما اور ہمارے بازو عجیب دعا کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک بزرگ یہ دعا کر رہے تھے دعا انہوں نے یہ کی قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کافی لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ آخرت کوئی نہیں دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ غلط ہے قسم کھا کر جہد ایمان قرآن مجید میں ہے قسم کھا کر کے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا اے اللہ کافر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا غلط ہے اور اے پروردگار ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے آپ کے حضور پیش ہوں گے انہوں نے بھی قسم کھائی ہم نے بھی قسم کھائی دو مختلف قسمیں کھانے والوں کو جہنم کی ایک جگہ پر اکٹھا نہ فرمانا تو واقعی بات ایسی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں جہن آگ سے بچا لیجیے اس لیے کہ ماں اس کو بیٹے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی لفظ بھی وہ کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر سکتی اور اگر اس کے بیٹے کو کوئی بدوا دے دے توبہ توبہ بدعا وہ شیرنی کی طرف پڑ جائے گی تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کو بدعا دینے والی ماں بیٹے کی بدعا برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے دعا کیسے برداشت کی حدیث پاک میں آتے ہیں علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر دعا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ کے محبوب نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی جس محبوب کو طائف کے سفر میں پتھر مارے گئے جن کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اس وقت فرشتے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرمائیں ہم پہاڑوں کو ٹکرا کر اس قوم کو مٹا کے رکھ دیں محبوب نے اس وقت بد دعا نہ کی فرمایا اللہ قومی لا اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے یہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں تو اللہ کے محبوب نے کلمہ گو لوگوں کے لیے اپنے امتیوں کے لیے مومنوں کے لیے بد دعا پر کیسے آمین کہہ دی تو اس کے شارحین نے یہ جواب لکھا کہ حقیقت میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے پہ تلے ہوتے ہیں جہنم سے نکالنے پہ تلے ہوتے ہیں جو بندہ سچے دل سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو اس موقع پہ بھی نہ بخشوائے اس نے اللہ کی رحمت کی بے قدری کی اس بے قدرے بندے کا برباد ہو جانا بہتر ہوتا ہے تو آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بری فرما دی میرے دوستو ہم عام بندے کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں نا اور یہ میمن گجراتی لوگ تو ویسے ہی بد دعا سے ڈرتے ہیں ذرا ان کے دل میں ہونا کہ کسی کا دل ٹوٹا اپنے حق سے بھی زیادہ دے دیں گے بھائی مجھے بد دعا نہ دینا عام بندے کی بد دعا سے ڈرنے والے سوچئے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ کے محبوب نے آمین کہی اب اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس سے کیسے ڈریں گے اس سے ڈرنے کا یہی طریقہ آج کی اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیں گھروں میں اکیلے مانگیں گے پتہ نہیں رب معاف کریں گے یا نہیں کریں گے اور اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں کوئی تو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا کسی کے دل میں تو خوف خدا ہوگا کسی کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوگی کسی کے دل میں تو حیا اور پاک نامی ہوگی اتنے لوگ جو ہیں سجدے کرتے جنہوں نے اپنے بال سفید کر لیے اور کسی کا کوئی سجدہ تو اللہ کو قبول ہو ہی گیا ہوگا ان لوگوں میں اس بڑی رات میں جب اللہ نے ہمیں اکٹھا بیٹھنے کی توفیق دی تو لگتا ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں تبھی تو آج اس مسجد میں پہنچا دیا لہذا اس دعا کے موقع پر ہم آج دل میں عہد کر لیں ہم نے اپنے رب کو رو رو کے منانا ہے ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہمارے گرد کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے آج ہم اپنے مالک کو منا کے اٹھیں گے اس وقت تک دعا ختم نہیں کریں گے جب تک پروردگار ہمیں معاف نہ کر دیں ہمارے گناہوں کا بوجھ سر سے دور نہ کر دیں اور ہمیں محبوب کی بد دعا سے بچاؤ نصیب نہ ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بھری نہ فرما دے جب اس نیت سے اور جذبے سے دعا مانگیں گے تو آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی پروردگار ہم سب کی بخشش فرمائے اور آج کی اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ بخشے بخشائے سب گھروں کو سب لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس لوٹائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا اس مراقبے میں آپ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور مراقبے کے بعد پھر اجتماعی دعا مانگی جائے گی تو ہم اطن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے هذا سجدوں میں تیری ہی ہم دوس میرے سجدوں میں تیری ہی ہم دوسرا سن میری آہوں کو سن اللہ تیرے سیوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباد کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا تیرے سیوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وہ بخش دے گا ہمیں یہ ہے وہ شکرا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھکرا جھک کر لیجئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ولی اللہ الحسن خدرو بہا اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے تم دعا مانگو تو آج کی اس بڑی رات میں ہم اللہ رب العزت کے ناموں سے دعا مانگیں گے تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے طریقہ یہ ہوگا کہ یاجز اللہ رب العزت کا نام پڑھے گا جیسے الرحمن یا اللہ تو آپ نے یا اللہ کے بعد خود بھی اونچی آواز سے یا اللہ کہنا ہے اور جیسے بچہ امی امی کر کے روتا ہے نا تو پھر امی کا دل نرم ہو جاتا ہے آپ یوں سمجھیے کہ ہم بھی آج یا اللہ یا اللہ کر کے اپنے رب کو پکاریں گے اور اس سے آپ بے غرض ہو جائیے کہ آگے پیچھے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے بس اپنی دنیا میں ڈوب جائیے اور اپنے رب کو اپنے دل سے دل کی گہرائیوں سے پکاریے اور یا اللہ اپنے دل سے ایسی محبت سے کہیے کہ آپ کے اس دل سے نکلے ہوئے نام کو سن کر اللہ کو جوش آ جائے پیار آ جائے رحمت اللہ کی جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے چونکہ خود قرآن میں فرمایا کہ تم میرے ان پیارے پیارے ناموں سے مانگو گے تو میں دعائیں کو قبول کروں گا اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ان دعاؤں سے خوب جو ہے اللہ سے رو رو کر مانگیے ہم متوجہ ہو جائیے سبحان ربی الوہاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن المنیا اللہ المحیمن اللہ العزیز اللہ الجبار اللہ المتقبر یا اللہ الخال اللہ الباری اللہ المطبر اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ القحار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العظیم یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الغفور يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحفیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواقع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود يا الله المجيد يا الله الباطع يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الولي يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المحيي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنعم يا الله المنتقم يا الله العفو یا اللہ الروپ یا اللہ مالک الملک یا اللہ جل جلال والاکرام یا اللہ الوارث یا اللہ الرب یا اللہ المقفیت یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المعطي يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما اللہ اپنی بندیوں پر رحم فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما خطاہوں سے درگزر فرما ایبوں کی بھر دبوجی فرما میرے مالا ہم گناہ گار ہیں مجرم ہیں اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اس بڑی رات میں معافی مانگتے ہیں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اے مالک رحمت کی نظر ڈال دیجئے کرم کے فیصلے کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے کاموں میں برکتیں عطا فرمائیے رزق میں برکتیں عطا فرمائیے صحت میں برکتیں عطا فرمائیے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائیے ہمارے دین میں برکتیں عطا فرمائیے قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجیے اے اللہ رمضان مبارک کے سشرہ میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں اے مولا کتنا اچھا موقع ہے ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجیے اللہ بری فرما دیجیے اے اللہ ہم تو عام بندے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکتے جبریل علیہ السلام کی بدعا اور آپ کے محبوب کی آمین اللہ ہمارا کیا بنے گا رحمت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آج فیصلہ کر لیجئے اے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم اس جگہ سے اٹھنا نہیں چاہتے اللہ کرم فرما دیجئے رحمت کی نظر فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اے اللہ میں نفس مطمئنہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے دل میں خوشو نصیب فرما اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرما گڑ گڑانے والے دل نصیب فرما یاد کرنے والے دل نصیب فرما محبت کرنے والے دل نصیب فرما اے اللہ میں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ حاضرین محفل میں جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اللہ سب قبول کر لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے میرے مالا رحمت کی نظر فرما دیجئے دیجیے اللہ آج ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کیا میرے مولا ہم نادم شرمندہ ہیں اللہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں ہماری نگاہیں اٹھتی نہیں اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے آپ کرم فرما دیجئے ہماری توبہ قبول فرما لیجیے آپ کے محبوب نے بتلایا آپ جلدی معاف کرنے والے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے اے اللہ امت مسلم اس وقت پریشان ہے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اللہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں آپ کے محبوب راتوں کو رویا کرتے تھے یہ امت دکے کھاتی پھر رہی ہے کفار اسے دلیل کر رہے ہیں اے اللہ کفار اس کو رسوا کر رہے ہیں اے مالک کرم کی نظر فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے اے اللہ آسمانی مدد اتار دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اسلام کا بول بالا کر دیجئے کفر کا کالا کر دیجیے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے حرمین شریفین کا بار بار دیدار عطا فرمائیے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ کا دور بیٹھے ہوئے مرد یا عورتیں آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما جو آج آنا چاہتے تھے اس محفل میں نہیں آ سکے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ آج جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں اے بے کے دستگی اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی چولیوں کو بھر دینے والے گناہ گاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی رحمت عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی رحمت کی چادر عطا فرما اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجازت میں لچرا دیکھتی ہے وہ بچے کو جو ہے نفرت نہیں کرتی چھوڑ نہیں دیتی اے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھ رہے ہوئے ہیں نادان ہیں اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمائیے ہم سے ناراض نہ ہوئیے ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ ماریے اللہ ہمیں ضبط کے حوالے نہ کیجیے شیطان کے حوالے نہ کیجیے مخلوق کے سامنے رسوا نہ کیجیے اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیجیے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ کی توبہ بھی قبول کر لینا اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے مالک آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ مجرم ہے معاف فرما دیجئے کرم کے فیصلے کر دیجئے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا انہیں شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیاں گایا جائیں گی اللہ ان جوانوں کو خالی نہ اٹھانا اللہ ان کے اٹھتے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دینا اے اللہ دور بیٹھی مستورات بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اے اللہ ہم نے تو دیکھا کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو دنیا دار لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں یہ آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں معافیاں مانگتی ہیں اللہ معاف فرما دیجئے ان کے دلوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے جو ان کے دل کی نیک تمنا پوری کر دیجئے گھروں کو آباد فرما دیجئے جو جوان عمر بچیاں ہیں ان کے نصیبے کھول دیجئے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے اور جن کے گھروں میں اے اللہ ماں باپ کے پاس استطاعت نہیں ماں باپ کو فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو ان دعاؤں میں شامل فرمائیے ہمارے والدین عزیز اقارب مشائق دوست احباب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما ہمارے بھائی انیف صاحب کے والد بھی بہت ہو گئے ایک اور دوست کے والد فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اور اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما فرما دیجئے میرے مولا کرم کے فیصلے فرما دیجئے مدار عربیہ کی حفاظت فرمائیے اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے اللہ جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے اللہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان اہل اللہ کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے بڑوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ دراز فرمائیے اور اپنی رحمت سے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے ہے اللہ اس مسجد کے دوستوں نے اور اس شہر کے دوستوں نے جس محبت کے ساتھ اعتکاف والوں کو یہاں آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت ادا برمائیے اللہ خدمت کی جماعت کے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں خدمت کرتے ہیں اے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اللہ خدمت والوں کو اپنا تعلق عطا کر دیجئے خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے خدمت والوں کو اپنا محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ جو حضرات ان مسجدوں کے انتظام کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دیجیے جو معاونین ہیں ان کو بھی اپنی محبت عطا فرمائیے جو عورتیں گھروں سے کھانے پکا کے بھیجتی ہیں اللہ ان کو بھی ان, ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیر ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا کاملینا التواب الرحیم صلی اللہ علی حبی سیدنا محمد اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين